Waseem Akram this is digital design last time ہم نے بات کی تھی ڈیزائن پروسیجر پہ ڈیزائن میتھڈ پہ ہم نے نمبر آف اسٹیپس دیکھے تھے اور جس کے تحت ہم نے کاؤنٹر ڈیزائن کیا تھا ایک تھری ان پٹ سنکونس کاؤنٹر جو کہ جے کے فلپ فلپلوپ پہ بیسڈ تھا اس کے بعد ہم نے وہی پروسیجر استعمال کیا تھا اور S R based three bit up counter design کیا تھا آج انشاءاللہ اسی بھی ہم پروسیڈ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ڈی فلپ فلپس کو یوز کرتے ہوئے وی تھری بیٹ کاؤنٹر بنایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل دیکھیں گے اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر جو ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ اس ڈیزائن پروسیجر کے تحت کیسے بنائیں گے سو so اس سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں پچھلے لیکچر کی جو ٹاپکس تھے ان کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھے تھے ڈیزائن اسٹیپس جو ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی سیکوینشل سرکٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے نے بات شروع کی تھی ایک تھری بٹ اپ کاؤنٹر کو اس کا ڈیزائن پروسیجر دیکھا تھا ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلا جو کام ہے آپ نے ایک اسٹیٹ ڈایاگرام بنانا ہے جو آف کورس بتا رہا ہے آپ کے پرزینٹ اسٹیٹس کیا ہیں اور نیکسٹ اسٹیٹس کیا ہیں سو ہر ٹرانزیکشن پہ آپ ایک پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ موو کر رہے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اسٹیٹ ڈائگرام کو ہم نے چینج کرنا ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے یعنی tabular form so state table آ جائے گا سو اسٹیٹ ٹیبل جو ایکزیکٹ وہی ریپرزینٹیشن ہے جو کہ اسٹیٹ ڈائگرام میں آپ کو بتا رہی ہے ایک سیکوینشل سرکٹ کے بارے میں تھرڈ جو اسٹیپ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈسائڈ کرنا ہے کہ جو سیکوینشل سرکٹ ہے یا سیکوینشل جو مشین ہے اس کو جو امپلیمنٹ کرنا ہے اس میں آف کورس میمری ایلیمنٹ آئیں گے میمری ایلیمنٹ بیسکلی کیا ہوں گے فلپ فلوپس ہوں گے اب فلپ فلوپس میں آپ کے پاس چوائس ہے جے کے فلپ فلاپ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے سو بیسکلی آپ نے فلپ فلاپ ڈسائڈ کر لیا اس کے بعد جو اسٹیٹ ہے جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے نیکسٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے کہ کون سا فلپ فلاپ یوز کیا سو لیٹ سے جے کے فلپ فلاپ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ پرزینٹ اسٹیٹ ہے جے کے فلپ فلاپ کا آؤٹ پٹ چینج ہو جائے گا کلاک ٹرانزیکشن پہ نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلا جائے گا نیکسٹ اسٹیٹ پہ کیسے جائے گا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان پٹ کنڈیشنس کیا ہیں سو اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو تیسرا اسٹیپ ہے آپ نے جو بھی فلپ فلپ یوز کر رہے ہیں اس کا ایک ٹرانزیکشن ٹیبل بنائیں گے ٹرانزیکشن ٹیبل آف کورس یہی بتا رہا ہے کہ آپ کا پرزینٹ اسٹیٹ ہے نیکسٹ اسٹیٹ ہے تو اس اس کو چینج کرنے کے لیے پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ میں جانے کے لیے ان پٹ کنڈیشن کیا ہوں گے سب ٹرانزیکشن ٹیبل کی مدد سے اور جو اسٹیٹ ٹیبل کی مدد سے آپ ایک J K flip flop input table بنائیں گے یا S R flip flop input table بنائیں گے یا ڈی فلپ فلپ ٹیبل بنائیں گے اس میں آف کورس وہ پرزینٹ اسٹیٹس آ رہی ہیں اور نیکسٹ uh, اسٹیٹس آ رہی ہیں اور جو فلپ فلپ کے ان پٹس ہیں وہ ساری کمبینیشن بیسکلی آپ نے اب آپ کے پاس جو ان پٹ کمبینیشنز آ گئی کسی بھی فلپ فلپ کی ان کو آپ نے ایک کمبینیشنل سرکٹ کے فارم میں امپلیمنٹ کرنا ہے اب کمبینیشنل سرکٹ uh, کے فارم میں جب آپ امپلیمنٹ کریں گے اس سے پہلے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک بولین ایکسپریشن ہو بولین ایکسپریشن جی کیسے آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں بیسکلی آپ نے کارن آف میپس چوز کرنے ہیں سو جو بھی J K flip flop input table میں انفارمیشن ہے ڈفرنٹ فلپ فلپس کی جے کالم اور کے کالم ان ساروں کو آپ نے ڈائریکٹلی میپ کرنا ہے سمپلیفائی کرنا ہے آپ کے پاس بولین ایکسپریشن آ جائیں گی بولین جب ایکسپریشن آتی ہیں ان کی مدد سے آپ ڈائریکٹلی ایک سرکٹ کمبینیشن سرکٹ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کمبنیشن سرکٹ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کونیکٹ کریں گے جے کے فلپ فلوپ کے ان پٹس پہ سو سے تین فلپ فلپس ہیں تو آپ کے پاس چھ ڈفرنٹ بولین ایکسپریشن آئیں گی ان چھ بولین ایکسپریشن سے آپ چھ کمبنیشن سرکٹس امپلیمنٹ کریں گے اور وہ ریسپیکٹو uh, جے کے فلپ فلوپ کے ان پٹ کے ساتھ کونیکٹ ہو جائے گا لاسٹ جو اسٹیپ ہے بیسکلی آپ کی امپلیمنٹیشن ہے امپلیمنٹیشن میں آف کورس فلپ فلوپس ہیں یہ جو کمبنیشن سرکٹس بنائے یہ آپ جوڑ دیں گے تو آپ کا ایک کاؤنٹر یا کوئی سیکوینشل جو مشین ہے وہ تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ ڈیفینیٹلی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام کے تھرو بولین ایکسپریشن جو آپ کے پاس آئی ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے جے کے فلپ فلپلوپ کی مدد سے ایک تھری بیٹ کاؤنٹر بنایا تھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ایس آر فلپ فلوپ آپ یوز کریں اس کی مدد سے اگر کاؤنٹر بنانا ہو تو وہ کیسے ہوگا بیسکلی اسٹیٹ ڈائگرام وہی ہوگا اسٹیٹ ٹیبل بھی وہی ہوگا ایس آر فلپ فلپ کیونکہ یوز کرنا ہے so S R flip flop کے ٹرانزیکشن ٹیبل آپ کو آنے چاہیے وہ آپ نے یوز کرنے جس کی وجہ جس کی مدد سے آپ S R input table بنائیں گے جب وہ ٹیبل آ جائے گا اگین آپ کے پاس بولین ایکسپریشنس آئیں گی تو وہ کیسے آئیں گی basically Karnaugh maps use کرنے کارن آف میپس کی مدد سے آپ کے پاس ایس آر ان پٹس کے لیے بولین ایکسپریشن آ جائیں گی ان کو آپ امپلیمنٹ کریں گے تھرو اے کمبنیشن سرکٹ اور فائنلی آپ کے پاس امپلیمنٹیشن uh, ہوگی تھری بٹ اپ کاؤنٹر کی جو کہ ایس آر فلپ فلپ کو یوز کر رہا ہے آج ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں کہ وہی تھری بٹ کاؤنٹر جو ہے اس کو اگر ڈی فلپ فلپ سے امپلیمنٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے بات بڑی سمپل سی ہے اسٹیٹ ڈائگرام اگین وہی ہوگا اسٹیٹ ٹیبل بھی آئیڈینٹیکل ہوگا اب بجائے کہ آپ جے کے فلپ فلوپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل یوز کریں یا ایس آر فلپ فلوپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل یوز کریں آپ نے ڈی فلپ فلوپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل یوز کرنا ہے ڈی فلپ فلوپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل بڑا سمپل ہے کیونکہ ڈی فلپ فلوپ کے دو ہی ان پٹ ہیں زیرو ہے تو آؤٹ پٹ بھی زیرو ہوگا ان پٹ ون ہے تو آؤٹ پٹ بھی ون ہوگا آپ کے پاس جب ٹرانزیکشن ٹیبل آ جائے گا اس کی مدد سے آپ نے جو اسٹیٹ ٹیبل ہے اس کو یوز کرنا ہے اور ایک ڈی ان پٹ ٹیبل آ جائے گا ڈی ان پٹ ٹیبل آئے گا کیونکہ تھری بٹ کاؤنٹر ہے تو تین آپ نے ڈی فلپ فلپس یوز کرنے تو آپ کے پاس تین کالمز آئیں گے جن میں ڈفرنٹ انفارمیشن ہے for each D input آپ کیا کرنا ہے ان ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنا ہے کارن آف میپ سے کارن آف میپس کے بعد آپ ڈائریکٹ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سو آئیے یہ سارے اسٹیپس دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیکشن ٹیبل کیا ہے اس کے بعد دی ان پٹ ٹیبل بناتے ہیں کارن آف میپس دیکھتے ہیں بولین ایکسپریشن تک دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی آئیے دیکھتے ہیں ڈی فلپ فلپ کا transaction table D flip flop کا ٹرانزیکشن ٹیبل کافی سمپل سا ہے اس کا ایک ہی ان پٹ ہے یا زیرو ہوگا یا ون ہوگا سو اگر ڈی ان پٹ ون ہے تو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو ٹی پلس ون وہ بھی ون ہوگا اگر ڈی ان پٹ زیرو ہے تو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو ٹی پلس ون وہ بھی زیرو ہوگا اب دیکھتے ہیں ڈی فلپ فلپ کا ان پٹ ٹیبل بیسکلی یہ جو ڈی فلپ فلپ کا ان پٹ ٹیبل ہے یہ ہم بنا رہے ہیں اسٹیٹ ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے اور ڈی فلپ فلپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل یوز کرتے ہوئے سو اگین پہلے جو چھ کالمس ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پرزینٹ اسٹیٹ کو اور نیکسٹ اسٹیٹ کو Q two Q one Q zero جو ہیں اسٹیٹ ویریبلس ہیں سو پہلے تین کالمز جو ہیں وہی پرزینٹ اسٹیٹس بتا رہے ہیں زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک اور نیکسٹ جو تین کالمز ہیں وہ نیکسٹ اسٹیٹ کو بتا رہے ہیں سو زیرو زیرو زیرو اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی زیرو زیرو ون پہ اور اسی طرح اگر one one one present state ہے وہ کلاک ٹرانزیکشن پہ چینج ہو جائے گی زیرو زیرو زیرو پہ اب آخری جو تین کالمز ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈی فلپ فلوپ کے ان پٹس کو سو کیونکہ تین فلپ فلپ یوز کر رہے ہیں کیونکہ تھری بیٹ کاؤنٹر ہے so D two input D one input اور ڈی زیرو انپٹ جو ہے وہ تین فلپ فلپس کے ان پٹ بتا رہے ہیں سو اگین اگر دیکھا جائے پہلی رو میں جب present state zero zero zero ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ پہلی اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے زیرو زیرو ون پہ سو ڈی ٹو انپٹ کیا ہونا چاہیے بیسکلی زیرو ہونا چاہیے سو ڈی ٹو کا جو کالم ہے بیسکلی وہ ایکزیکٹلی وہ انفارمیشن بتا رہا ہے جو کہ کیو ٹو نیکسٹ اسٹیٹ کے کالم میں ہے اسی طرح ڈی ون اور ڈی زیرو کے جو کالمس ہیں ان میں ایگزیکٹلی exactly وہ انفارمیشن ہے جو کیو ون اور Q zero state variable next state کے جو ہیں ان میں انفارمیشن ہے ڈی فلپ فلپ ٹیبل میں اب ہمارے پاس ڈی ٹو ڈی ون اور ڈی زیرو جو تین فلپ فلپس کے ان پٹس ہیں ان کی انفارمیشن آ گئی اب اس انفارمیشن کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے اور ان کو لکھنا ہے in the form of a Boolean expression so basically تین آف میپس یوز ہوں گے ایک ڈی ٹو کے لیے ایک ڈی ون ان پٹ کے لیے اور ایک ڈی زیرو ان پٹ کے لیے میپنگ اگین اسی طرح ہوگی تین ویریبلس ہیں Q two Q one Q zero input state جو ہے یا پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ آپ ڈی ٹو کو پہلے میپ کریں گے پھر ڈی ون کو میپ کریں گے اور پھر ڈی زیرو کو میپ کریں گے ڈی ٹو کی جو بولین ایکسپریشن آ رہی ہے وہ ہے Q two exclusive or Q one and Q zero D one کی جو بولین ایکسپریشن آ رہی ہے وہ ہے کیو زیرو ایکسکلوز اور کیو ون اور اسی طرح ڈی زیرو ان پٹ کی جو بولین ایکسپریشن آ رہی ہے وہ کیو ناٹ بار ہے ابھی ہم نے ڈفرنٹ اسٹیپس دیکھے ہم بنانا چاہ رہے ہیں ایک three bit counter D flip flop کو یوز کرتے ہوئے سو وی اسٹیٹ ٹیبل سے شروع کیا اور اینڈ ہم پہنچ گئے کارن آف میپس پہ جہاں سے ہمیں تین بولین ایکسپریشن مل گئی ڈی ٹو ان پٹ کے لیے ڈی ون ان پٹ کے لیے اور ڈی زیرو ان پٹ کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے بیسکلی آخری اسٹیپ پہ ہم پہنچ گئے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے سو so, تین ڈی فلپ فلپ ہوں گے جو ہمارے پاس بولین ایکسپریشن آئی ہیں ان کی مدد سے ایک سرکٹ بنائیں گے ان سرکٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے تینوں جو فلپ فلپس ہیں ان کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سرکٹ ڈایا گرام اس کے بعد ٹائمنگ ڈایا کی مدد سے ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ سرکٹ پراپرلی کام کر رہا ہے کہ نہیں مطلب اس سے تھری بٹ کاؤنٹر یا کچھ اور کام کر رہا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں سرکٹ ڈایا گرام اس کا ٹائمنگ ڈایا گرام آئیے دیکھیں تھری بٹ کاؤنٹر کا سرکٹ ڈایا جو کہ ڈی فلپ فلپس کی مدد سے بنایا گیا تین ڈی فلپ فلپس دکھائے گئے ہیں ان ساروں کے جو کلاک ان پٹ سگنلس ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں کیونکہ سنکونس سرکٹ ہے سو so, ہر نیگیٹو ٹرانزیکشن پہ یہ ڈی فلپ فلپ اپنی اسٹیٹ چینج کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ان پٹس پہ کیا ایکسپریشن ہے یا کیا لاجک اپلائی ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں فلپ فلپ ون کو فلپ فلپ ون کی اگر بولین ایکسپریشن دیکھیں ڈی زیرو ان پٹ جو ہے وہ کونیکٹ ہوا کیو زیرو بار کے ساتھ سو so, جیسے کہ سرکٹ ڈائگرام میں دکھایا گیا کیو زیرو بار جو ہے وہ کونیکٹ ہو رہا ہے ڈی زیرو ان پٹ کے ساتھ فلپ فلپ ٹو کو دیکھتے ہیں فلپ فلپ ٹو کا جو ڈی ون ان پٹ ہے وہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے ایک اور گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ اگر آپ بولین ایکسپریشن کو دیکھیں ڈی ون کی بولین ایکسپریشن جو ہے کیو ناٹ ایکسکلوز اور کیو ون سو بیسکلی ایکسکلوز اور جو گیٹ ہے وہ Q not output basically جو پہلے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ ہے اس کو اور جو دوسرا فلپ فلپ ہے اس کے آؤٹ پٹ کو ایکسکلوز اور آپریشن کی مدد سے ایک آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہا ہے جو کہ ڈی ون کے ساتھ کونیکٹڈ ہے اسی طرح اگر تیسرے فلپ فلپ کو دیکھیں ڈی ٹو کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ ہے Q two exclusive or Q one and Q not so جیسا کہ فلپ فلپ تھری کے اوپر نظر آ رہا ہے ایک ایکسکلوزو اور گیٹ ہے اور ایک اینڈ گیٹ ہے اینڈ گیٹ کو اگر پہلے دیکھیں اس کے دو جو ان پٹس ہیں وہ کونیکٹ ہوئے کیو ناٹ اور کیو ون کو اینڈ گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے ایکسکلوزو اور کے ایک ان پٹ کے ساتھ دوسرا جو ان پٹ ہے ایکسکلوزو اور کا وہ ہے کیو ٹو کے ساتھ کنیکٹڈ سو آؤٹ پٹ جو ہے ایکسکلوزو اور گیٹ کی وہ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے ڈی ٹو ان پٹ کے ساتھ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سرکٹ کام کیسے کرتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام کی مدد سے ٹائمنگ ڈائگرام میں آف کورس کاؤنٹ سیکوینس دکھایا گیا ہے انیشلی جو کاؤنٹر ہے وہ زیرو زیرو زیرو پہ سیٹ ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ ون کاؤنٹ کر لیا پھر دوبارہ جو کلاک ٹرانزیکشن ہوا ٹو ہو گیا پھر تھری فور اینڈ سو جب سیون پہ پہنچتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ریسائکل ہو کے زیرو زیرو زیرو پہ پہنچ جاتا ہے کیو زیرو آؤٹ پٹ کو دیکھیں تو وہ ٹاگل کر رہا ہے زیرو ون زیرو ون کے درمیان ڈی زیرو ان پٹ جو ہے کیو زیرو بار کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو انشیل اسٹیٹ پہ جب کیو زیرو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے سو کیو زیرو بار آؤٹ پٹ جو ہوگا وہ ون ہوگا اب یہ کیونکہ ڈی زیرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so جو ہی نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن ہوگی ڈی ان پٹ کیونکہ ون ہے آؤٹ پٹ بھی ون ہو جائے گا جب کیو ناٹ ون ہو جائے گا کیو ناٹ بار جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اب کیو ناٹ بار کیونکہ ڈی ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن میں ان پٹ جو ہے زیرو ہو گیا ہوگا سو نیکسٹ ٹرانزیکشن پہ آؤٹ پٹ بھی زیرو ہو جائے گا سو پہلے فلپ فلپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو اینڈ ون میں ٹاگل کر رہا ہے ایکسپریشن جو ہے D zero is equal to Q not bar اب آئیے دیکھتے ہیں کیو ون آؤٹ پٹ جو کہ دوسرا فلپ فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ ہے دوسرا فلپ فلپ جو ہے اس کا آؤٹ پٹ ڈیٹرمن ہو رہا ہے input expression D one is equal to Q Q not اور ون آئیے دیکھتے ہیں ٹائم انٹرول ٹی ٹو پہ Q one output zero سے ون کیسے سوئچ کر رہا ہے ٹی ٹو کلاک انٹرول پہ جب کلاک کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے کیو ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے اب اور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے جو کہ ڈی ون کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ بھی ون ہوگا سو بیسکلی دوسرا جو فلپ فلوپ ہے اس کا D one input one پہ ہے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی ٹی ٹو پہ آؤٹ پٹ بھی اس کا ون ہو جائے گا اب اگر آپ دیکھیں ٹی ٹو انٹرول پہ کیو ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو سے زیرو رہ رہا ہے ڈی ٹو جو ان پٹ ہے اس کی بولین ایکسپریشن ہے کیو ٹو ایکسکلوز اور کیو ون کیو ناٹ اب کیو ناٹ اور کیو ون جو ہیں وہ ہیں one and zero and product ان کا زیرو ہو جائے گا کیو ٹو بی زیرو ہے سو زیرو ایکسکلوز اور آؤٹ پٹ ہو گیا سو ٹو جو ہے ہے وہ ایٹ انٹرول سو پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی آؤٹ پٹ جو ہے چینج نہیں ہوگا زیرو پہلے تھا زیرو بعد میں بھی رہے گا اب ٹی فور پہ اگر آپ دیکھیں ٹی فور پہ ڈی ٹو انپٹ جو ہے وہ ون ہو جاتا ہے کیوں جو ہیں دونوں ون ہیں سو اینڈ ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ ون ہوگا کیو ٹو جو ہے وہ زیرو ہے سو زیرو ایکسکلوزو اور ون جو ہے آؤٹ پٹ ون ہوگا سو ڈی ٹو ان پٹ جو ہے وہ ون پہ ہے سو ٹی فور پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی جو تیسرا والا فلپ فلپ ہے فلپ فلپ ٹو نظر آ رہا ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو ٹو وہ زیرو سے ون پہ چینج ہو جائے گا ابھی ہم نے دیکھا ایک تھری بٹ اپ کاؤنٹر جو ہم نے ڈی فلپ فلوپس کی مدد سے بنایا اس کا ہم نے سرکٹ ڈائگرام دیکھا اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھا اور اس کو ویریفائی بھی کیا یہ properly as a three bit counter up counter کام کر رہا ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں ایک interesting circuit basically an up and down counter up and down counter جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ایک تھری بٹ کاؤنٹر ہم نے بنایا تھا جو ایک وقت میں یا تو اپ کاؤنٹ کر رہا ہوگا یا ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا اب یہ ہم کیسے کنٹرول کریں گے کہ اپ کاؤنٹ کریں یا ڈاؤن کاؤنٹ کرے بیسکلی ہمیں چاہیے ایک external input so let suppose کہ وہ ایکسٹرنل ان پٹ اگر ہم ون پہ سیٹ کر دیں تو یہ جو تھری بٹ کاؤنٹر ہے یہ اپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دے سو زیرو زیرو اسٹیٹ سے شروع ہوگا ون پہ جائے گا پھر ٹو پہ جائے گا all the way up to seven seven پہ جب جائے گا ریسائکل ہو کے دوبارہ سے زیرو پہ پہنچے گا ادھر سے دوبارہ سے اپنا سیکوینس جو ہے اپ کاؤنٹ کا وہ ریپیٹ کرتا جائے گا اب اگر ہم نے ڈاؤن کاؤنٹ کروانا ہے سو بیسکلی جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے اس کو ہم چینج کر دیں گے چینج کریں گے تو یہ ڈاؤن کاؤنٹ سیکوینس جو ہے الٹا چلنا شروع ہو جائے گا سو لیٹ سپوز اگر یہ اسٹیٹ ٹو پہ ہے تو ڈاؤن کاؤنٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہوگی وہ ون ہوگی اس کے بعد زیرو پہ آ جائے گا اس کے بعد یہ سیون پہ چلا جائے گا پھر سکس فائیو فور اینڈ اسی طرح یہ سیکوینس چلتا رہے گا جب یہ three bit up and down counter لت سے بیچ میں کہیں پہنچا ہوا ہے اور اس وقت اگر آپ ایکسٹرنل ان پٹ چینج کر دیتے ہیں تو اس کا جو کاؤنٹنگ سیکوینس ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا الٹا ہو جائے گا اس میں سو so بیسکلی اس کا اسٹیٹ ڈائگرام کیسا ہوگا کیا ریپرزینٹ کرے گا جیسا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تھری بٹ کاؤنٹر ہے تو آٹھ اسٹیٹس ہوں گی زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک سو so, آپ کے پاس ایٹ سرکلز ہوں گے ہر سرکل جو ہے ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایروز جو ہیں دو ٹائپ کے ہوں گے کیونکہ اپ کاؤنٹ بھی کر رہا ہے اور ڈاؤن کاؤنٹ بھی کر رہا ہے سو so, جب اپ کاؤنٹ کر رہا ہے تو زیرو زیرو زیرو اسٹیٹ جو ہے وہ پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی زیرو زیرو ون جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیٹ ہوگی سو so, ایک ایرو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہوگی زیرو زیرو زیرو اسٹیٹ سے زیرو زیرو ون کی طرف اگر اب یہ ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے تو 001 جو ہے وہ پرزینٹ اسٹیٹ کنسیڈر کی جائے گی اور 000 جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیٹ کنسیڈر کی جائے گی سو so اگین ایک دوسری ایرو ہوگی جو 001 اسٹیٹ سے 000 اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہوگی اب کنڈیشنز بھی ہم نے بتانے ہیں 000 سے 001 اسٹیٹ پہ کب جائیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسٹرنل انپوٹ پہ سو اگر ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر ایکس جو ہے ایکسٹرنل پٹ ہے وہ زیرو ہے تو اپ کاؤنٹ کرے گا تو اس ایرو کے ساتھ ہم ایکس ایکلس ٹو زیرو لکھ دیں گے اور اسی طرح جب ڈاؤن کاؤنٹ کرنے کے لیے external put X to one ہے تو وہ الٹا چلے گا سو جو دوسری ایرو ہے جو اسٹیٹ ون سے اسٹیٹ زیرو کی طرف جا رہی ہے ایکس ایکلس ٹو ون ادھر لکھ دیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر کا اسٹیٹ ڈایاگرام کیسے بنے گا آئیے دیکھتے ہیں state of a three bit up and down counter جیسے کہ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے ایٹ اسٹیٹس دکھائی گئی ہیں زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک جب آپ اس سرکٹ کو کنفیگر کرتے ہیں کہ وہ اپ کاؤنٹ کرے تو ایکسٹرنل ان پٹ جو ہے اس کو ایکس ایکل ٹو زیرو کرنا پڑے گا سو ایکس ٹو زیرو جب ہوگا تو اسٹیٹ زیرو زیرو زیرو سے موو کرے گا یا چینج کرے گا نیکسٹ اسٹیٹ پہ زیرو زیرو ون تو ایک ڈائریکٹڈ ایرو دکھایا کیا جو زیرو سٹیٹ سے زیرو زیرو کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایکس ایک ٹو زیرو لکھا ہوا نیکسٹ جو ہے جب زیرو زیرو ون پہ چینج ہو گیا تو زیرو زیرو ون جو ہے پرزینٹ اسٹیٹ کنسیڈر کی جائے گی کلاک ٹرانزیکشن ہوا تو زیرو زیرو ون سے زیرو ون زیرو پہ اس وقت موو کرے گا جب ایکس ایک ٹو زیرو ہے اگر یہ 001 سٹیٹ اسٹیٹ پہ ہے اور external input X to one ہو گیا تو یہ واپس ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا اور موو کر جائے گا اسٹیٹ 000 پہ سو آپ کو ہر دو اسٹیٹس جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں connected through two directed arrows ایک جو ہے فارورڈ ڈائریکشن میں جا رہی ہے دوسری جو ہے بیکورڈ ڈائریکشن میں جا رہی ہے جو فارورڈ ڈائریکشن میں ایرو ہے اس کے ساتھ ان پٹ کنڈیشن لکھا ہوا ہے ایکس ایکلس ٹو زیرو اور جو بیکورڈ ڈائریکشن میں ہے اس کے ساتھ بھی ان پٹ کنڈیشن لکھا ہوا ہے ایکس ایکلس ٹو ون ابھی ہم نے دیکھا ایک three bit up down counter کا اسٹیٹ ڈایاگرام نیکسٹ جیسے ہمیں معلوم ہے اس اسٹیٹ ڈائگرام کو ٹیبولر فارم میں ریپرزینٹ کرنا ہے سو فارم میں ہمارے پاس اگین پرزینٹ اسٹیٹ ہوں گی جو آٹھ اسٹیٹس ہیں نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے ادھر تھوڑا سا چینج ہوگا بیسکلی ہمارے پاس دو قسم کے نیکسٹ اسٹیٹس آ رہی ہیں ایک نیکسٹ اسٹیٹ آئے گی جب ایکس ٹو زیرو اور دوسری نیکسٹ اسٹیٹ جو آئے گی جب external input X is equal to one so آئیے دیکھتے ہیں جو اسٹیٹ ٹیبل ہے وہ کیسے ہوگا اس پرٹیکولر کیس کے لیے جب ایکسٹرنل انپوٹ یا زیرو ہے یا ون ڈائگرام میں ایک نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل دکھایا گیا for three bit up and down counter نو کالمس ہیں پہلے تین کالمس جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پرزینٹ اسٹیٹ اسٹیٹ کو سو so, تین ویریبلس ہیں Q Q Q two one zero so پہلی پہلی رو میں اسٹیٹ ہے زیرو زیرو زیرو آخری رو میں آخری اسٹیٹ ہے ون ون ون نیکسٹ جو تین کالم ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ جب X to zero that means external جو ان پٹ ہے وہ زیرو پہ سیٹ ہوا ہوا ہے سو اس کیس میں کاؤنٹر جو ہے اپ کاؤنٹ کرتا ہے so present state zero zero zero کے لیے جب X is equal to zero next state ہوگی زیرو زیرو ون سملرلی اگر present state zero zero one ہے X is equal to zero next state جو ہوگی زیرو ون زیرو آخری اگر رو uh, میں دیکھیں پرزینٹ اسٹیٹ اگر ون ون ون ہے ایکس اکول ٹو زیرو جو انٹرنل ایکسٹرنل انپٹ ہے اس کی وجہ سے نیکسٹ ڈیٹ جو ہوگی زیرو زیرو زیرو ہوگی اگر آپ آخری تین کالمس کو دیکھیں یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیکسٹ ڈیٹ جب ایکسٹرنل پٹ جو ہے X is equal to one that means down count کر رہا ہے سو so, پہلی رو میں اگر آپ دیکھیں پرزینٹ اسٹیٹ ہے زیرو زیرو زیرو جب X is equal to one next state کیا ہوگی ون ون ون یہ الٹی ڈائریکشن میں کاؤنٹ کر رہا ہے اسی طرح اگر present state zero zero one ہے ایکس بی ون ہے سو نیکسٹ ڈیٹ جو ہوگی وہ زیرو زیرو زیرو ہوگی جیسا کہ آخری تین کالمس میں سیکنڈ رو میں دکھایا گیا اسی طرح اگر آپ آخری اسٹیٹ کو دیکھیں پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے ون ون ون ہے ایکس ان پٹ جو ہے وہ بھی ون ہے سو نیکسٹ اسٹیٹ کیا ہوگی بیسکلی سات سے چھ کی طرف موو کرے گا سو so, آخری تین کالمز میں آخری رو میں ون ون زیرو دکھایا گیا ابھی ہم نے دیکھا اسٹیٹ ٹیبل بیسکلی جو کہ اسٹیٹ ڈایاگرام سے exactly ہم نے بنایا ہے تو ٹیبلر فارم ہے اسٹیٹ ڈایاگرام کی اس میں ہم نے ایک ایکسٹرا تین کالمس ڈالے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ان پٹ جو ہے وہ یا x is equal to zero یا x is equal to one so دونوں ڈفرنٹ کنڈیشن uh, کے لیے ہمارے پاس نیکسٹ ڈیٹس جو ہیں وہ ڈفرنٹ آ رہی ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے بیسکلی ہم نے ایک J K flip flop put table بنانا ہے ہم اس کاؤنٹر کو امپلیمنٹ کریں گے یوزنگ جے کے فلپ فلاپ ہم کوئی اور بھی فلپ فلپ یوز کر سکتے تھے پر جے کے فلپ فلاپ کی مدد سے ہم نے پہلے بھی بنایا تھا تو اسی کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس three bit up and down counter آ رہا ہے وہ کیا وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا یا بنایا تھا رائٹ right, تو جو جے جی K input flip flop table جو ہے اگین دو ٹیبل ایک جو ٹیبل ہوگا وہ ہوگا as x is equal to zero input کے لیے اور جو دوسرا ٹیبل ہوگا وہ ہوگا x is equal to one input کے لیے اب ہمارے پاس دو ٹیبل آ جائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایکسپریشن آئیں گی جو تین فلپ فلوپس ہیں J K flip flops so J two K two J one K one اور جے زیرو کے زیرو اس کے لیے ہم نے بولین ایکسپریشنس نکالنی ہے سمپلیفائی کرنی ہے ان کی مدد سے ہم ایک کمبنیشن سرکٹ بنائیں گے اور فائنل امپلیمنٹیشن ہوگی سو ہم دیکھتے ہیں جو جے کے ان پٹ کے دو جو ٹیبل آ رہے ہیں x is equal to zero condition کے لیے اور x is equal to one condition کے لیے اس کے بعد ہم کان آف میپس بھی دیکھتے ہیں کہ ان سارے ان پٹس کو سمپلیفائی کیسے کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جو سمپلیفائڈ بولین ایکسپریشن آ رہی ہیں وہ کیا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں یہ ٹیبلس آئیے پہلے دیکھتے ہیں ہم جے کے فلپ فلوپ کا in input put table for external x is equal to zero یہ ٹیبل اسی طرح جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے تین کالم جو ہیں پرزینٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیکسٹ تھری کالمز جو ہیں وہ نیکسٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جب x is equal to zero that means counter جو ہے اپ کاؤنٹ کر رہا ہے سو so, ہمارے پاس پرزینٹ اسٹیٹس ہیں نیکسٹ اسٹیٹس ہیں تین اسٹیٹ ویریبلس ہیں تین جے کے فلپ فلپس یوز ہو رہے ہیں سو ہمیں معلوم کرنی ہے ایکسپریشنس یا input conditions for the three flip flops so J two K two جو ہے ان پٹ ہیں ایک فلپ فلپ کے لیے جے ون کے ون جو ہے ان پٹ دوسرے فلپ فلپ کے لیے اور جے زیرو کے زیرو ان پٹس ہیں تیسرے فلپ فلپ کے لیے ان چھ کالمس میں جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ بیسکلی ہم انفارمیشن کیسے لکھ رہے ہیں جو جے کے فلپ فلوپ ہے اس کے ٹرانزیکشن ٹیبل کی مدد سے جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں ان کے تھرو ہم اس ان چھ کالمس کو فل اپ کر رہے ہیں دوسرا جو جے کے فلپ فلوپ ٹیبل دکھایا گیا یہ ہے for external input when x is equal to one جب ایکس ون ہوگا تو کاؤنٹر جو ہے ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا سو so جیسا کہ دکھایا گیا ٹیبل میں پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک جا رہی ہے نیکسٹ اسٹیٹ کے جو تین کالمس ہیں وہ دکھا رہے ہیں first state zero zero zero کے لیے کاؤنٹ کر جاتا ہے پہ اور جب present state one one one ہے تو یہ کاؤنٹ کر جاتا ہے ون ون زیرو پہ سو بیسکلی ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے آخری جو چھ کالمس ہیں وہ بیسکلی بتا رہے ہیں تین فلپ شاپس کے ان پٹ کنڈیشن جب یہ کاؤنٹر ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہو یا جب x is equal to one so J two K two input condition بتا رہے ہیں پہلے فلپ فلپ کے J one K one input condition بتا رہے ہیں دوسرے فلپ فلپ کے J zero K zero input condition بتا رہے ہیں تیسرے فلپ فلوپ کے اس میں جو انفارمیشن آئی وہ وہی جو ہے اسٹیٹ ٹیبل اور جے کے فلپ فلپ ٹرانزیکشن ٹیبل کی مدد سے اب جو جے کے فلپ فلپ انپٹل جو دو ہم نے بنائے تھے ایک x is equal to zero دوسرا جو تھا x is equal to one اس میں جو بھی انفارمیشن ہے اس کو ہم نے کائن آف میپ میں میپ کرنا ہے اور سمپلیفائی کرنا ہے جو دو کارن آف میپس دکھائے گئے جے زیرو کے لیے اور کے زیرو کے لیے basically four variable Karnaugh maps ہیں فور ویریبلس جو ہیں ان میں سے Q two Q one Q zero وہ تو اسٹیٹ ویریبلس ہیں اور ایک ایکس جو ہے چوتھا ویریبل ایکس بیسکلی وہی ایکسٹرنل پٹ ہے سو so, دو ٹیبلز میں x is equal to zero کے لیے انفارمیشن ہے اور دوسرے میں x is equal to one کے لیے انفارمیشن ہے تو اگر دونوں ٹیبلز کی انفارمیشن اس four variable Karnaugh map میں ڈال دی جائے تو آپ کے پاس جے زیرو کے لیے ایک ایکسپریشن آ جائے گی اور اسی طرح کے زیرو جو کالم ہے پہلے ٹیبل میں اور دوسرے ٹیبل میں ان ساری کی انفارمیشن اس four variable Karnaugh map میں ڈال دیں تو آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آ جائے گی Boolean expression K zero input کے لیے سو so, دو جو بولین ایکسپریشن آ رہی ہیں جے زیرو جو ہے it is equal to one similarly K zero جو ان پٹ ہے وہ بھی ون ہے اسی طرح دوسرے دو کارن آف میپس دکھائے گئے ہیں جے ون کے لیے اور کے ون کے لیے دونوں again four variable Karnaugh maps ہیں تین ویریبل جو ہیں اسٹیٹ ویریبلس ہیں Q two Q one Q zero چوتھا جو ہے ایکسٹرنل ان پٹ ہے ایکس سو دونوں جو جے کے ان پٹ ٹیبلس ہیں ایک جو ہے x is equal to zero اور دوسرا جو ہے x is equal to one ان میں سے جو بھی انفارمیشن ہے جے ون کے لیے اور کے ون کے لیے وہ کورسپونڈنگلی دونوں کے میپس میں میپ کر دیے جب آپ کارن آف میپس کو سمپلیفائی کریں گے جو آپ کے پاس دو ایکسپریشن آ رہی ہیں سو جے ون کے لیے آ رہی ہے expression Q Q zero zero x x bar bar plus اور اسی طرح کے ون کے لیے کے ون ان پٹ جو ہے دوسرا فلپ اس کی جو ایکسپریشن آ رہی ہے Q zero x bar plus Q zero bar x finally ہم کو جو ہے جے ٹو کالم اور کے ٹو کالم میں جو انفارمیشن ہے دونوں جے کے ان پٹ ٹیبلس کی جہاں x is equal to zero and x is equal to one وہ ہم نے میپ کرنی ہے so again four variable of maps use کر رہے ہیں جے ٹو کی جو بولین ایکسپریشن بن رہی ہے سمپلیفائی ہو کے وہ ہے Q one Q zero x bar plus Q one bar Q zero bar x اور اسی طرح کے ٹو پٹ جو ایکسپریشن بن رہی ہے وہ ہے Q one Q zero x bar plus Q one bar Q zero bar x ابھی ہم نے دیکھی چھ بولین ایکسپریشن جو بتا رہی ہیں input condition J two K two J one K one J zero K zero جو کہ تین جے کے فلپ فلپس ہیں یہ ہمارے پاس کیسے ہیں بیسکلی ہمارے پاس دو ان پٹ ٹیبلس ہیں ایک x is equal to zero کے لیے اور ایک x is equal to one کے لیے ادھر سے جو انفارمیشن ہم نے میپ کی چھ کارن آف میپس میں جو کہ four variable Karnaugh maps ہیں تین جو ویریبلس ہیں Q two Q one Q zero represent کر رہے ہیں اسٹیٹ ویریبل اور ایک ایکس جو ویریبل ہے وہ ہے ایکسٹرنل انپٹ ہمارے پاس جو چھ ایکسپریشن آ گئی ان سے آف کورس وہی ہم کمبنیشن سرکٹ امپلیمنٹ کرنا ہے یہ جو کمبنیشن سرکٹس ہوں گے ان کا جو آؤٹ پٹ ہے کورسپونڈنگ جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور ہمارا الٹیمیٹلی ایک up and down three bit up and down counter بن جائے گا یہی دیکھتے ہیں three bit up and down counter کا سرکٹ آئے گا اور اس کے اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی بنایا ہوا تو یہ جو سرکٹ ڈایا ہے یہ ایگزیکٹلی exactly وہی آئے گا جو پہلے ہم نے دیکھا تھا آئیے دیکھتے ہیں یہ three bit up and down counter جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو تین J K flip flop of course choose کرنے ہیں جو کہ تین اسٹیٹ ویریبلس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں Q zero Q one and Q two کو تینوں کے کلاک ان پٹس آپس میں کنیکٹڈ ہیں یہ سنکونس سرکٹ ہے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوگا تینوں فلپ فلپس اپنی اسٹیٹ چینج کریں گے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے جے کے ان پٹس پہ کیا کنڈیشن ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلے فلپ فلپ کو فلپ فلپ ون اگر آپ اس کی بولین ایکسپریشن دیکھیں جے زیرو جو ہے it is equal to one اور کے زیرو جو ہے it is also equal to one so پہلا جو فلپ فلپ ہے اس کے جے زیرو ان پٹ اور کے زیرو ان پٹ دونوں کو ون کے ساتھ پرمانٹلی کونیکٹ کیا گیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جے کے ان پٹ اگر دونوں ون پہ کنیکٹ ہوں تو ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ یہ ٹاگل کرے گا جیسا کہ فلپ فلپ ون کو کرنا چاہیے اب آئیے دیکھیں فلپ فلپ ٹو کے ان پٹس کو فلپ فلپ ٹو کے inputs J one and K one J one کی بولین ایکسپریشن جو ہے Q zero x bar plus Q zero bar x اور اسی طرح کے ون کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ بھی ایکزیکٹلی وہی ہے Q zero x bar plus Q zero bar x so J K inputs آپس میں کنیکٹڈ ہیں فلپ فلپ ون کے اوپر جو ایک اینڈ گیٹ دکھایا گیا ہوا ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے Q zero x bar expression کو اور جو فلپ فلپ ون کے نیچے اینڈ گیٹ دکھایا گیا ہے وہ بیسکلی اس کے آؤٹ پٹ پہ جو ایکسپریشن آ رہی ہے وہ ہے کیو زیرو بار ایکس اب ان دونوں کا آؤٹ پٹ جو ہے ایک اور گیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہے اور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے سیکنڈ جو فلپ فلپ ہے اس کے جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, اور گیٹ جو ہے کیو زیرو ایکس بار کو اور کر رہا ہے کیو زیرو بار ایکس کے ساتھ اب یہ دیکھتے ہیں فلپ فلپ 3 کو کہ وہ باقی سرکٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا گیا فلپ فلپ 3 کے جو دو ان پٹس ہیں J two and K two وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں جے ٹو اور کے ٹو کی اگر بولین ایکسپریشن دیکھیں تو وہ آئیڈینٹیکل ہے سو جے ٹو یا کے ٹو کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ ہے Q one Q zero x bar plus Q one bar Q zero bar x اگر آپ فلپ فلپ ٹو کے اوپر جو اینڈ گیٹ ہے اس کو دیکھیں یہ بیسکلی امپلیمنٹ کر رہا ہے Boolean expression Q one Q zero x bar اور فلپ فلپ ٹو کے نیچے والا جو اینڈ گیٹ ہے وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے Boolean expression Q one bar Q zero bar x اب ان دونوں اینڈ گیٹس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک اور گیٹ کے تھرو کنیکٹ ہوا ہوا ہے اور اور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے فلپ لوپ تھری کے جے ٹو اور کے ٹو ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو یہ جو اور گیٹ ہے یہ بیسکلی ایک بولین ایڈ آپریشن پرفارم کر رہا ہے اوپر والے اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ اور نیچے والے اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ سو اوپر والا اینڈ گیٹ جو ہے اس کا آؤٹ پٹ ہے Q one Q zero x bar اور نیچے والا جو اینڈ گیٹ ہے اس کا آؤٹ پٹ ہے Q one bar Q zero bar x ابھی ہم نے ایک دیکھا circuit diagram three up and down counter کا اگر اس سرکٹ ڈایا گرام کو آپ کمپیئر کریں جو ہم نے شروع میں ایک بنایا تھا three bit up and down counter تو دونوں سرکٹ آف کورس آئیڈینٹیکل آپ کو نظر آئیں گے سو دس انڈیکیٹس کہ یہ جو ہم نے ڈیزائن اسٹیپس ہم نے یوز کیے تھے اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے جو سرکٹ کی فارم میں وہ ایکزیکٹلی وہی ہے جو three bit up and down circuit ہوتا ہے اور جو پہلے ہم نے ایک ڈفرنٹ طریقے سے پہلے بنایا تھا آئیے اب ایک نیکسٹ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اسٹیٹ ریڈکشن بیسکلی کوئی بھی سیکوینشل سرکٹ ہے اس کا ہم نے پہلے کہا تھا جو پہلا اسٹیپ ہے اپنے اسٹیٹ ڈایاگرام کے تھرو بتانا ہے کہ وہ کیسے کام کیسے کر رہا ہے ایک اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ کیسے جا رہا ہے ایک اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ بیسکلی کوئی بھی سیکوینش سرکٹ اس صورت میں جائے گا نمبر ون کلاک ٹرانزیکشن ہو نمبر ٹو ان پٹ جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے اس کی اسٹیٹ اگر ایکس ہے جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا اپ ڈاؤن کاؤنٹر میں ایکس اگر زیرو ہے تو وہ کچھ اور کر رہا ہے ایکس اگر ون ہے تو وہ کچھ اور کرے گا لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک اسٹیٹ ہے جس کے ڈفرنٹ انپٹس ہیں اور ڈفرنٹ آؤٹ پٹس ہیں سو so, ایک اسٹیٹ سے وہ دوسری اسٹیٹ پہ موو کرتا ہے جب ایکس یا وائی یا زیڈ انپٹ جو ہے وہ کسی ایک انپٹ پہ سیٹ ہوئے ہیں وہ دوسری اسٹیٹ سے ایک تیسری اسٹیٹ پہ موو کر جاتا ہے جب انپٹ کنڈیشن کچھ اور ہیں جب وہ ایک کنڈیشن ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ موو کرتا ہے ہو سکتا ہے آؤٹ پٹس بھی چینج ہوں اسی طرح دوسری اسٹیٹ سے جب تیسری اسٹیٹ پہ موو کرتا ہے اگین ہو سکتا ہے کہ آؤٹ پٹس بھی چینج ہو جائیں اب یہ پاسبل ہے کہ ایک آپ اسٹیٹ مشین بنا رہے ہیں جس کی بہت ساری اسٹیٹس ہیں لت سے دس پندرہ کے قریب اسٹیٹس ہیں ہمیشہ ایک پاسبلٹی رہتی ہے کہ لت سپوز اسٹیٹ فائیو سے اسٹیٹ ایٹ پہ جا رہا ہے اور ایک دوسرے کنڈیشن میں اسٹیٹ 9 سے اسٹیٹ 8 پہ جا رہا ہے اگر اسٹیٹ 5 سے اسٹیٹ 8 پہ جاتا ہے اور اسٹیٹ 9 سے اسٹیٹ 8 پہ جاتا ہے دونوں کیسز میں جو ان پٹ کنڈیشنز ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں دونوں کیسز میں جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے وہ بھی آئیڈینٹیکل ہے اور اگر دونوں کیسز میں آؤٹ پٹ بھی سیم ہے سو ہم جو دو انیشل اسٹیٹس ہیں ان میں سے ایک اسٹیٹ کو ختم کر سکتے ہیں اس میں بیسکلی دونوں آئیڈینٹیکل اسٹیٹس ہیں تو بیسکلی ریپیٹیشن ہو رہی ہے اب اگر ہم اسٹیٹس جو ہیں کچھ ایلیمینیٹ کر لیں کیونکہ وہ آئیڈینٹیکل اسٹیٹس ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا بیسکلی آپ کا اسٹیٹ ڈائگرام جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اس میں اسٹیٹس کم رہ جائیں گی اسٹیٹ جب کم ہوں گی تو بیسکلی اور کیا ہوگا اسٹیٹ ویریبلس کم ہو جائیں گے لیٹ از سپوز کہ آپ کا انیشل جو اسٹیٹ ڈائگرام ہے اس میں آٹھ اسٹیٹس ہیں سو آٹھ اسٹیٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو تین اسٹیٹ ویریبلس چاہیے سو تین فلپ فلپس چاہیے ہوں گے اگر آپ اسٹیٹ ڈائگرام کو ریڈیوس کر سکتے ہیں ان میں جو کامن اسٹیٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیں تو لیٹس ایزیوم کہ آپ کا جو اسٹیٹ ڈایاگرام ہے اس میں چھ اسٹیٹس رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اب چھ اسٹیٹس کے لیے آپ کو کتنے فلپ فلاپس چاہیے تین چاہیے سو so, اس میں اسٹیٹ ویریبل اتنے ہی رہے جو پہلے تھے ایٹ اسٹیٹ تھیں اب چھ ہو گئی تو اسٹیٹ ویریبلس میں فرق نہیں آیا لیٹ از سپوز کے مزید ریڈکشن سے آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف اسٹیٹس ہیں وہ چار ہو جاتے ہیں سو so, چار جو ہیں بیسکلی آپ کو دو اسٹیٹ ویریبل چاہیے سو زیرو زیرو ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے زیرو ون دوسرے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ون زیرو تیسری کو اور ون ون جو ہے چوتھی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے سو so, اگر آپ جو آئیڈینٹیکل اسٹیٹس ہیں ان کو کسی طرح آپ ایلیمنیٹ کر پاتے ہیں اور آپ کا اسٹیٹ جو ہے ٹوٹل نمبر آف اسٹیٹس ہیں وہ ریڈیوس آٹھ سے چار ہو جاتی ہیں تو آپ کو بجائے تین فلپ فلوپس کے دو فلپ فلوپس سے آپ کا سرکٹ بن سکتا ہے اس میں سو یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ ریڈکشن جو ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا فائدہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ آپ کے نمبر آف فلپلوپس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے جب فلپ فلوپس کم ہوں گے تو آپ کا سرکٹ جو ہے سمپلیفائی ہو جائے گا آئیے ایک ایگزامپل کو دیکھتے ہیں ایک اسٹیٹ ڈایاگرام کو دیکھتے ہیں اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سی اسٹیٹس آئیڈینٹیکل ہیں اور کن اسٹیٹس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ ڈایاگرام ہے وہ ایک سمپلیفائڈ ورژن آ جائے ڈائگرام میں ایک اسٹیٹ ڈائگرام دکھایا گیا جو کہ ایک ہائپوتھیٹیکل مشین کا ہے کسی کاؤنٹر کا یا کسی اسپیسیفک سیکوینشل سرکٹ کا نہیں ہے اس میں ہم پہلے معلوم کریں گے کہ کتنی اسٹیٹس ہیں کن ان پٹس پہ کون سی اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے آؤٹ پٹس میں کیا فرق آ رہا ہے یا کیا چینجز آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم معلوم کریں گے ان میں سے کون سی اسٹیٹس ہیں جو آئیڈینٹیکل ہیں اور جن کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے سو so, پہلے جیسے نظر آ رہا ہے ڈائگرام میں اسٹیٹس جو ادھر دکھائی گئی وہ ہیں A B C D E F and G so total سات سو اس سیکوینس سرکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس کی سات اسٹیٹس ہیں بیسکلی تین اسٹیٹ ویریبلس چاہیے سو زیرو زیرو زیرو سے لے کے آپ ریزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ون ون زیرو تک جائے گا ابھی ہم یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے کہ جو اسٹیٹ اے ہے وہ زیرو ہے یا زیرو زیرو ون ہے ہم سمپلی ایک سمپل اس کو ایک نمبر اسائن ہے لیٹر سپوز اے ہے سیکنڈ جو اسٹیٹ ہے بی ہے اسی طرح تیسری اسٹیٹ ہے اس کے بعد چوتھی ڈی آ جائے گی پھر ای e، ایف اور پھر جی اب state A state A B میں اسٹیٹ اے اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے تو وہ جو اسٹیٹ بی میں ایرو کے ساتھ ہوا سو بیسکلی ون جو ہے وہ بتا رہا ہے ایکسٹرنل انپٹ کنڈیشن اگر اسٹیٹ اے پرزینٹ اسٹیٹ ہے ان پٹ کنڈیشن ون ہے کلاک ٹرانزیکشن ہوا تو اب آپ موو کر جائیں گے نیکسٹ اسٹیٹ پہ نیکسٹ اسٹیٹ کیا ہے B one oblique zero zero وہ بتا رہا ہے آؤٹ پٹ سو اے اسٹیٹ سے جب آپ بی اسٹیٹ میں موو کریں گے جب ان پٹ ون ہوگا تو آؤٹ پٹ بی چینج ہو رہا ہے زیرو آؤٹ پٹ ہو رہا ہے اب بی اسٹیٹ کو اگر آپ دیکھیں بی اسٹیٹ میں ایک ایرو دکھایا گیا جو بی اسٹیٹ سے شروع ہوتا ہے اور ادھر ہی ختم ہو رہا ہے اس کا جو ان پٹ کنڈیشن ہے دیٹ مینس بی اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے ایکسٹرنل ان پٹ زیرو ہے سو نیکسٹ اسٹیٹ بھی بی رہے گی کسی اور دوسری اسٹیٹ پہ یہ موو نہیں ہو رہا یا سوئچ نہیں ہو رہا اس کے اس میں جو آؤٹ پٹ جو کنڈیشن ہے یا آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ one so input condition اگر زیرو ہے آؤٹ پٹ ون ہوگی اور اسٹیٹ چینج نہیں ہوگی بی نیکسٹ اسٹیٹ رہے گی اگر ان پٹ کنڈیشن ون ہے تو آؤٹ پٹ بھی ون ہوگی اسٹیٹ بی سے سوئچ کر جائیں گے نیکسٹ اسٹیٹ سی پہ جیسا کہ ڈائریکٹ ایرو کے ساتھ دکھایا گیا ہے بی اور سی اسٹیٹ کو کونیکٹ کر رہی ہے اس لیک ون لکھا ہوا اسٹیٹ سی اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے سو اگر input external input zero ہے آؤٹ پٹ زیرو ہوگا اور آپ سوئچ کر جائیں گے سی اسٹیٹ سے اور اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے آؤٹ پٹ بھی ون ہوگا اور اسٹیٹ سی سے پرزینٹ اسٹیٹ سے سوئچ کر جائیں گے نیکسٹ اسٹیٹ پہ اسٹیٹ ایف پہ اب اگر اسٹیٹ ایف کو دیکھا جائے اسٹیٹ ایف کے دو آؤٹ پٹس ہیں دیٹ مینس ایف اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے ای e ہو سکتی ہے یا ڈی ہو سکتی ہے اسٹیٹ ایف جو ہے فائنل اسٹیٹ ہے یا نیکسٹ اسٹیٹ ہے اس کی انیشل اسٹیٹ جو ہے یا پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ اسٹیٹ اے ہے دوسری جو اسٹیٹ ہے وہ اسٹیٹ سی ہے سو so, اگر ایف اسٹیٹ اسٹیٹ کو پرزنٹ سمجھا جائے ایکسٹرنل ان پٹ اگر ون ہے آؤٹ پٹ زیرو ہوگا اور نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ایف e اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے ایکسٹرنل ان پٹ جو زیرو ہے بھی زیرو ہوگا اور نیکسٹ اسٹیٹ جو ہوگی وہ ڈی ہو جائے گی اسی طرح باقی اسٹیٹ ڈی ایڈ جی کے لیے یہ صرف یاد رہے کہ جو ڈائریکٹڈ ایرو کے ساتھ جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں پہلا جو نمبر ہے وہ ان پٹ کنڈیشن کو اسپیسیفائی کر رہا ہے اور اوبلیک کے بعد جو سیکنڈ جو آؤٹ پٹ ہے اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہے اب اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ایک ہی ایکسٹرنل ان پٹ اور ایک ہی ایکسٹرنل آؤٹ پٹ ہے پاسبل ہو سکتا ہے اور ہے سیکوینشل سرکٹس میں کہ ملٹیپل ان پٹس ہوں اور ملٹیپل آؤٹ پٹس ہوں سو لیٹ از سپوز کہ اس پرٹیکولر سیکوینشل سرکٹ کا جس کا یہ اسٹیٹ ڈائگرام دکھایا گیا دو ان پٹس ہوتے دو ایکسٹرنل انپٹس ہوتے اور دو ایکسٹرنل آؤٹ پٹس ہوتے تو جو ڈائریکٹڈ ایرو کے ساتھ ایکسپریشن دکھائی گئی ہے ادھر دو ڈیجٹس ہوتے اس کے بعد ابلیک ہوتا اور اس کے بعد دوبارہ سے دو ڈیجٹس ہوتے سو پہلے دو ڈیجٹس جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے دو ایکسٹرنل پٹس ابلیک کے بعد جو دو ڈیجٹس ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ٹو بٹ آؤٹ پٹ ابھی ہم نے ایک اسٹیٹ ڈائگرام دیکھا جو کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سیکوینس سرکٹ کا ہے سات اسٹیٹس ہیں ایکسٹرنل ان پٹ بھی ایک ہے اور ایک آؤٹ پٹ بھی ہے سو so, اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے نیکسٹ اسٹیٹ پہ جائیں گے یا اسی اسٹیٹ پہ رہیں گے ڈپینڈنگ آن دی ایکسٹرنل ان پٹ کچھ کیسز میں زیرو ہے تو اسی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں کچھ کیسز میں ون ہے تو اسی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں اگین کچھ کیسز میں اگر ایکسٹرنل ان پٹ زیرو ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ کیسز میں اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلے جاتے ہیں اسی طرح جو آؤٹ پٹس ہیں وہ بھی ویری کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیکوینس ہم نے جیسے بتایا کہ یہ ایک ایگزامپل ہے ایک ہائپوتھیٹیکل مشین ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک سیکوینس ہے سپوز کے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے ریسٹ ہوتا ہے اسٹیٹ اے سے اس کے بعد ایک سیکوینس کے تھرو فالو ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اے پہ واپس سیکوینس ہو سکتا ہے A B C G F E D جو بھی ہے سو الٹیمیٹلی اے سے شروع ہوگا اور اینڈ میں اے تک اس سیکوینس کو ذہن میں رکھتے ہیں اسٹیٹ ڈائگرام جو ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیٹ ٹیبل کی فارم میں اسٹیٹ ٹیبل کی مدد سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میں جو کامن اسٹیٹس ہیں جو آئیڈینٹیکل اسٹیٹس ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے ہم جو کامن اسٹیٹس ہیں یا جو آئیڈینٹیکل اسٹیٹس ہیں ان کو ایلیمنیٹ کریں گے اور ہمارے پاس ایک سمپلیفائڈ اسٹیٹ ٹیبل آ جائے گا جو سمپلیفائڈ اسٹیٹ آئے گا ڈائگرام بنا جس میں کم اس کو ایلیمنیٹ کر دیا اب ایک سمپلیفائڈ اسٹیٹ ڈائگرام ہوگا اس اسٹیٹ کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے وہ جو اوریجنل سیکوینس ہے جو ہم میں نے ابھی بتایا کہ اے اسٹیٹ سے بی پہ جائے گا سی پہ پھر وہ سیکوینس کرتا ہوا واپس اے پہ آ جائے گا وہ ہم دوبارہ سے اپلائی کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سمپلیفائڈ اسٹیٹ ڈائگرام ہے کیا وہ یہی سیکوینس چلا سکتا ہے پراپرلی کہ نہیں اگر چلا سکتا ہے that means simplified state diagram وہی کام کر رہا ہے جو کہ اوریجنل اسٹیٹ ڈائگرام کر رہا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں سیکوینس کیا ہے اس کے بعد ہم اسٹیٹ ڈایاگرام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں form of a state table آئیے دیکھتے ہیں input and output sequence initial جو اسٹیٹ ہے وہ ہے state A input external input one ہے آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا اور یہ موو کر جائے گا اسٹیٹ بی کی طرف بی جو ہے اب یہ پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے آؤٹ پٹ ون ہوگا اور یہ سوئچ کر جائے گا اسٹیٹ سی پہ اسٹیٹ سی جو ہے اب پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی پہلے نیکسٹ اسٹیٹ تھی پرزینٹ ہے سو اگر ایکسٹرنل پٹ ون ہے آؤٹ پٹ ون ہوگا اور اب نیکسٹ پہ سوئچ کر جائے گا اسٹیٹ ایف ایف جو ہے اگین ایکسٹرنل انپٹ اگر زیرو ہے آؤٹ پٹ زیرو ہوگا سوئچ کر جائے گا اسٹیٹ ڈی پہ اب اسٹیٹ ڈی جو ہے وہ پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی ایکسٹرنل انپٹ اگر ون ہے آؤٹ پٹ زیرو ہوگا اور یہ اسی اسٹیٹ پہ رہے گی دیٹ مینس ڈی اسٹیٹ پہ ہی رہے گی ڈی اسٹیٹ جو ہے اگین پرزینٹ اسٹیٹ ہے کیونکہ چینج نہیں ہوئی اگر اس کا ان پٹ زیرو ہے آؤٹ پٹ ون ہوگا تب یہ چینج کرے گی سوئچ کرے گی نیکسٹ اسٹیٹ پہ اسٹیٹ ای پہ سو جیسا کہ دکھایا گیا اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے آؤٹ پٹ زیرو ہوگا اسٹیٹ جو ہے نیکسٹ اسٹیٹ پہ چینج نہیں جائے گا نیکسٹ اسٹیٹ یہی اوریجنل اسٹیٹ ہوگی اور اگر ایکسٹرنل ان پٹ زیرو ہے تب یہ اسٹیٹ ڈی سے پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ ای پہ سوئچ کرے گا اسی طرح ای سے آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اسی طرح سے ڈی پہ سوئچ کرتا ہے ڈی سے ای ای سے اے اے سے ایف ایف سے ڈی ای ڈی ای پہ سوئچ کر رہا ہے جب ڈی ایکسٹرنل پٹ جو ہے وہ زیرو ہے آؤٹ پٹ ون ہوگا اور اس سے ای پہ سوئچ کر رہا ہے ای کا جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے زیرو ہوگا آؤٹ پٹ زیرو ہوگا اور یہ واپس اسٹیٹ اے پہ چلا جائے گا تو یہ ایک سیکوینس جو ہے ڈفرنٹ اسٹیٹس کا دکھایا گیا ہے اوریجنلی اے سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہ سوئچ کرتا کرتا واپس اے پہ جاتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل یہ نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل جو ہے جو اسٹیٹ ڈایاگرام ہے اس سے ہی ڈرائیو کیا گیا ہوا ہے سو اسٹیٹ ڈائگرام کی جو ٹیبولر ریپرزینٹیشن وہ نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل میں دکھائی گئی ہے سو جیسا کہ نظر آ رہا ہے پہلا جو کالم ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے present state so present state جو ہیں e, ہیں A B C D F G next جو دو کالمس ہیں نیکسٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے ڈیپینڈ کر رہی ہے ایکسٹرنل انپٹ پہ X is equal to zero ہو سکتا ہے X is equal to one ہو سکتا ہے اگر X is equal to zero تو پھر پرزینٹ اسٹیٹ اگر اے ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ ایف ہوگی اگر ایکسٹرنل پٹ ون ہے سو پرزینٹ اسٹیٹ اگر اے ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہوگی وہ بی ہوگی اسی طرح اگر پرزینٹ اسٹیٹ بی ہے ایکسٹرنل پٹ زیرو ہے X is equal to zero تو یہ بی پہ ہی رہے گا نیکسٹ اسٹیٹ بھی بی ہوگی اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے سو پرزینٹ اسٹیٹ بی سے سوئچ کر کے سی پہ چلا جائے گا اسی طرح present state C D E F and G کے لیے external input X is equal to zero کے لیے اسٹیٹس ڈیفائن کی گئی ہیں A E A D D present state C D E F G کے لیے جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے جب external input X is equal to one ہے ڈیفائن کی گئی ہیں ایف ڈی جی ای جیسا کہ ہم نے اسٹیٹ ڈائگرام میں دیکھا آؤٹ پٹس بھی چینج ہو رہے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ پرزینٹ ہے اور ایکسٹرنل ان پٹ کیا ہے so again present state A سے لے کے جی تک چینج ہو رہا ہے اگر X is equal to zero external input جو اگر زیرو ہے تو آؤٹ پٹس جو ہیں وہ ہر اسٹیٹ کے لیے ڈفرنٹ ہیں تو وہ دکھائے گئے ہیں آؤٹ پٹ کالم میں X is equal to zero والے کالم میں تو out zero one zero zero zero اسی طرح ہر پرزینٹ اسٹیٹ کے لیے اگر ایکس جو ہے ایکسٹرنل پٹ جو ہے ون ہو جائے تو آؤٹ پٹس بھی ڈفرنٹ ہوں گے سو پرزینٹ اسٹیٹ اے سے لے کے جی تک آؤٹ پٹس جو ہیں for X is equal to one وہ ہیں zero one one zero one zero zero اب جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اگر ایک اسٹیٹ سے کسی دوسری اسٹیٹ پہ سوئچ کیا جا رہا ہے اور ایک تیسری اسٹیٹ سے اگین دوسری اسٹیٹ پہ سوئچ کیا جا رہا ہے for the same set of inputs اور آؤٹ پٹس بھی وہی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی اسٹیٹ ہے اور جو تیسری اسٹیٹ ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے اس نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل میں اگر دیکھا جائے آخری دو اسٹیٹ جو ہیں present state F and present state G اگر input external input X zero ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے ایف سے ڈی پہ سوئچ کر رہے ہیں اور اسی طرح جی سے بھی ڈی سوئچ کر رہے ہیں اگر پرزینٹ اسٹیٹ ایف ہے یا پرزینٹ اسٹیٹ جی ہے ایکسٹرنل ان پٹ ایکس از ایک ایف سے چینج کر رہے ہیں سوئچ کر رہے ہیں نیکسٹ پہ ای اسی طرح اگر جی پرزینٹ اسٹیٹ ہے X is equal to one external input تو سوئچ کر رہے ہیں نیکسٹ ای پہ سو دونوں کیسز میں ایکس زیرو ہو ایکس ون ہو نیکسٹ جو ہے ڈی یا ای e ہے آئیے دیکھتے ہیں آؤٹ پٹ میں کیا چینج آ رہا ہے اگر پرزینٹ اسٹیٹ ایف ہے external input X is equal to zero تو آؤٹ پٹ زیرو ہے اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے تب بھی آؤٹ پٹ زیرو ہے اسی طرح اگر پرزینٹ اسٹیٹ جی کو دیکھا جائے اگر external input X is equal to zero اور ایکس اکول ٹو ون دونوں کیسز میں آؤٹ پٹ اگین زیرو اور زیرو ہے سو اسٹیٹ ایف اور جی آئیڈینٹیکل ہیں سو اب کیا کریں گے بیسکلی ان دونوں اسٹیٹ میں سے ایک کو ایلیمینیٹ کر دیں گے سو نیکسٹ uh, جو ڈائگرام دکھایا گیا نیکسٹ ٹیبل دکھایا گیا اس میں ہم نے جی اسٹیٹ کو ایلیمینیٹ کر دیا اب جی اسٹیٹ جہاں جہاں بھی پہلے لکھی گئی ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے اسٹیٹ ایف سے سو so, اگر آپ پرزینٹ اسٹیٹ ای کو دیکھیں اس کی جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے جب X is equal to one تو وہ سوئچ کر جاتا ہے جی کو اب جی کو کیونکہ ہم نے ریپلیس کر دیا ایف کے ساتھ سو نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل میں ادھر ایف نظر آ رہا ہے جی کی بجائے دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل کو جہاں چھ اسٹیٹ دکھائی گئی so A B C D and F G جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہوگی کیونکہ وہ آئیڈینٹیکل ہے اسٹیٹ ایف کے آئیے اس نئے اسٹیٹ ٹیبل میں دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی اسٹیٹ کامن ہیں یا آئیڈینٹیکل ہیں اگر آپ پرزینٹ اسٹیٹ سی کو دیکھیں اور پرزینٹ اسٹیٹ ای کو دیکھیں یہ بیسکلی آئیڈینٹیکل ہے دونوں کیسز میں اگر پرزینٹ اسٹیٹ سی ہے ایکس جو ایکسٹرنل انپوٹ ہے وہ زیرو ہو ایکس جو ایکسٹرنل انپٹ ہے وہ ون ہو جائے سی سے یا اے نیکسٹ اسٹیٹ ہوگی یا ایف نیکسٹ اسٹیٹ ہوگی اسی طرح اگر پرزینٹ اسٹیٹ ای ہے external input X zero ہو جائے یا external input X one ہو جائے تو نیکسٹ اسٹیٹ یا اے ہوگی یا ایف ہوگی اب دیکھتے ہیں ذرا آؤٹ پٹ کی طرف اگر پرزینٹ اسٹیٹ سی ہے زیرو ہو جائے تو آؤٹ پٹ زیرو ہے ایکس ان پٹ ون ہو جائے تو آؤٹ پٹ ون ہے اسی طرح اگر پرزینٹ اسٹیٹ ای ہے ایکس ان پٹ اگر زیرو ہو تو آؤٹ پٹ زیرو ہے ایکس ان پٹ اگر ون ہے آؤٹ پٹ بھی ون ہے سو so, ہر صورت میں اسٹیٹ اسٹیٹ سی آئیڈینٹیکل ہے ای e کے سو اب ان میں سے کسی ایک کو ہم کر سکتے ہیں سو سی کو رہنے دیتے ہیں اسٹیٹ ای e کو ایلمیٹ کر دیتے ہیں اب ای e جہاں جہاں بھی لکھا ہوا ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے اسٹیٹ سی سے سو جو نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل ہے اس میں ایلیمیٹ ہو گئی ہے اسٹیٹ ای اور ای کی جگہ اسٹیٹ سی دکھائی گئی ہے ڈائگرام میں ایک تیسرا نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل دکھایا گیا جس میں صرف پانچ اسٹیٹس دکھائی گئے اس میں اسٹیٹ ای ایلیمنیٹ ہوگی کیونکہ وہ آئیڈینٹیکل ہے اسٹیٹ سی کے سو پرزینٹ اسٹیٹس ہیں A B C D and F ابھی ہم نے اسٹیٹ ٹیبل کی مدد سے کچھ جو آئیڈینٹیکل اسٹیٹس تھیں وہ ہم نے ایلیمنیٹ کی اوریجنل جو اسٹیٹ ٹیبل تھا اس میں سات اسٹیٹس تھیں جی جو تھی وہ آئیڈینٹیکل تھی اسٹیٹ ایف کے سو ہم نے جی اسٹیٹ کو ایلیمنیٹ کر دیا جو دوسرا ہمارے پاس اسٹیٹ ٹیبل آیا اس میں چھ اسٹیٹس رہ گئیں اس میں ہم نے دیکھا سی اینڈ ای جو ہیں وہ کامن ہیں ان میں سے بھی ہم نے ای e کو ایلیمنیٹ کر دیا جو آخری ہمارے پاس اسٹیٹ ٹیبل آیا اس میں پانچ اسٹیٹس بچ گئیں اب یہ پانچ اسٹیٹس ہیں ان میں کوئی بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہے اب کیا کریں گے بیسکلی اس اسٹیٹ ٹیبل کی مدد سے ہم واپس ایک اسٹیٹ ڈیم بنائیں گے جس میں آف کورس پانچ اسٹیٹ رہ جائیں گی اب یہ جو اسٹیٹ ڈائگرام آ جائے گا اس کے بعد ہوتا ہے اور ڈفرنٹ اسٹیٹس کے تھرو واپس اے پہ جا رہا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہی سیکوینس ہے اگر دوبارہ چلائیں اس ریڈیوسڈ اسٹیٹ ڈایاگرام پہ جس کی پانچ اسٹیٹس ہیں تو اس کے inputs and outputs change نہیں ہونے چاہیے اسٹیٹس جو مرضی ہوں پانچ اسٹیٹس رہ گئی ہیں سات کی جگہ بٹ آؤٹ پٹس اور ان پٹس وہی ہوں گے جو اوریجنل کیس میں تھے آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹ ڈایاگرام جو کہ ان پانچ اسٹیٹ کی مدد سے بنا ہوا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوریجنل سیکوینس ہے وہ کیا پراپرلی چل رہا ہے اس پہ کہ نہیں ڈائگرام میں ایک نیا اسٹیٹ ڈائگرام دکھایا گیا جس کی پانچ اسٹیٹس ہیں ان میں سے دو اسٹیٹ جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو گئی ہیں اگین اوریجنل جو اسٹیٹ ہے وہ اے ہے اے سے نیکسٹ اسٹیٹ جو چینج ہوگی بی ہوگی ڈپینڈ کرتا ہے ایکسٹرنل پٹ کیا ہے اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے تو بی پہ شفٹ ہو جائے گا اگر ایکسٹرنل پٹ زیرو ہے تو اے سے ایف پہ چلے جائیں گے اسی طرح بی کو اگر دیکھا جائے بی اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے ایکسٹرنل انپٹ زیرو ہوگا تو اسی اسٹیٹ پہ رہیں گے اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے تو سی پہ چلے جائیں گے اسی طرح باقی اسٹیٹس کا بھی چیک کیا جاتا ہے کہ پرزینٹ اسٹیٹ کیا ہے اور نیکسٹ اسٹیٹ کیا ہے اور انپٹ کنڈیشن کیا ہوں گے جب نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ کیا جائے گا آئیے اس اوریجنل سیکوینس کو دیکھتے ہیں جو سیکوینس تھا جو سیون اسٹیٹ ٹیبل پہ چلایا تھا ہم نے A C F D D C F D C A F D C A یہ اوریجنل سیکوینس تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکوینس اگر یہ جو نیا اسٹیٹ ڈائگرام ہے جن میں پانچ اسٹیٹس ہیں اس پہ اپلائی کیا جائے تو کیا ان پٹس آؤٹ پٹس وہی آئیں گے جو پہلے تھے so let's C original A ہے ان پٹ اور سوئچ کر جائیں گے اسٹیٹ بی کی طرف اب اسٹیٹ بی جو ہے پرزینٹ اسٹیٹ ہے اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے آؤٹ پٹ ون ہوگا اور سوئچ کر جائیں گے اسٹیٹ اب اسٹیٹ سی ہے اگر ایکسٹرنل انپٹ ون ہے آؤٹ پٹ ون ہے اور نیکسٹ جو اسٹیٹ ہے وہ ایف ہے نیکسٹ اسٹیٹ اسٹیٹ ایف جو ہے ہے بن گئی اگر آؤٹ پٹ زیرو ہوگا سوئچ کر جائیں گے اسٹیٹ ڈی کی طرف اب جو ہے وہ پرزینٹ اسٹیٹ ہے اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے آؤٹ پٹ زیرو ہوگا اور یہ ڈی پہ کسی اور دوسری اسٹیٹ پہ نہیں جا رہا اگر ڈی انپٹ زیرو ہو جائے آؤٹ پٹ ون ہوگا اور یہ سوئچ کر جائے گا سی پہ سی اسٹیٹ پہ ایکسٹرنل پٹ اگر سوئچ کر جائے گا ایف پہ ایف سے ڈی پہ جا رہا ہے ڈی سے سی پہ جا رہا ہے سی سے اے پہ پھر پھر ایف پہ ڈی پہ پھر سی پہ اور الٹیمیٹلی اے پہ واپس آ جاتا ہے اب اس سیکوینس میں جو اسٹیٹس ہیں وہ تو ڈفرنٹ ہیں اوریجنل سیکوینس uh, کے اگر کمپیئر کریں بٹ پٹ آؤٹ پٹ ہر اسٹیٹ پہ وہی ہیں جو پہلے تھی سو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو original seven state state diagram تھا وہ ایکزیکٹلی وہی کام کر رہا ہے جو یہ فائیو اسٹیٹ اسٹیٹ ڈایاگرام کر رہا ہے سو دیٹ مینس وہ جو اوریجنل سرکٹ تھا جو کہ سات اسٹیٹس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اس کا کام بالکل آئیڈینٹیکل ہے اس دوسرے سرکٹ کے جس کی پانچ اسٹیٹس ہیں یا پانچ ابھی ہم نے ایک اسٹیٹ ریڈکشن کی ایگزامپل دیکھی اور سات اسٹیٹس تھیں اس کو ریڈیوس کرتے ہوئے ہم پانچ اسٹیٹ پہ پہنچ گئے اس ساری چیز کا کیا بیسکلی فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ فلپ فلوپس کم ہو سکتے ہیں اس پرٹیکولر ایگزامپل میں فلپ فلوپس کم نہیں ہوئے کیونکہ سات ویریبل چاہیے پانچ اسٹیٹس کے لیے تین اسٹیٹ ویریبلس چاہیے اگر سپوز یہ اسٹیٹس جو ہیں پانچ سے ریڈیوس ہو کے چار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں دو اسٹیٹ ویریبلس چاہیے تھے دیٹ مینس تین فلپ فلوپ کی جگہ دو فلپ فلوپ استعمال ہوتا ہے اس کیس میں بھی اسٹیٹس تو سات سے پانچ ہوئی ہیں اسٹیٹ ویریبلس وہی رہے ہیں پر وہ جو کمبینیشنل سرکٹس بن رہے ہیں جو کہ ان پٹ کنڈیشن کو ڈیٹرمن کر رہے ہیں وہ سمپلیفائی ہو جائیں گے اگر ان کی آپ بولین ایکسپریشن کیلکولیٹ کریں یا بنائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو ان پٹ کنڈیشن ہیں وہ سمپلیفائی ہو گئے سو اسٹیٹ ریڈکشن جو ہے سرکٹ کو سمپلیفائی کر رہی ہے ایک اور جو چیز ہے وہ ہم ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے وہ ہے اسٹیٹ اسائنمنٹ اس کیس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے کوئی اسٹیٹ کو نمبرز نہیں دیے تھے جیسا کہ ہم نے کاؤنٹر کے کیس میں دیے تھے پہلی جو اسٹیٹ تھی وہ 000 تھی پھر 001 تھی اس کیس میں ہم نے سمپلی کہا کہ state A B C D E N F and so next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ان کو اسٹیٹ اسائنمنٹ جو ہے اے کو لت سے 010 کہہ دیں بجائے 000 کے اس کا کیا فائدہ ہوگا نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے بی اس کو ہم 110 ون بجائے 001 کے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا سو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس uh, میں uh, جو ہے نیکسٹ لیکچر میں اسی اسٹیٹ اسائنمنٹ سے ہم بات شروع کریں گے اس لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم